استغفار کیجیے مرنے سے پہلے حرو کی زیارت ہوگی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ستر بار اللہ عز و جل سے مغفرت مانگتا رہے استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلے گا یعنی اس وقت تک وفات نہیں پائے گا جب تک اپنی بیویوں حور عین اور اپنے رہائشی محلات کو نہ دیکھ لے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استغفر اللہ عز وجل سبعین مرتا فی دبر کل صلاة غفر له بکت غفر له ما اكتسب من الذنوب ولم يخرج من الدنيا حتى يرى أزواجه من الحور أزواجه من الحور ومساكنه من القصور